سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے